صلی تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج له جزاء الا الجنہ یہ حج مغرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں اور فرمایا کہ منحط کا فلن خوش ورن یق سخا کا یوم غلط حکم ہو کہ جس آدمی نے طرح اس طریقے پر حج کیا کہ اس میں نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کا عمل کیا تو وہ اس طرح حج کر کے واپس جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا یعنی جس طرح وہ بچہ جو بالکل نومولود ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اس طریقے پر حج کرنے والا بھی بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو بہت بڑی عبادت ہے جس کی انجام دہی کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے محل روا روی کا سفر نہیں ہے دکھاوے اور شہرت کا سفر نہیں ہے دنیاوی منافع کے حصول کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ از اول حافظ عبادت خدا بندی کا سفر ہے اور اس سفر کے ہر ہر انداز میں اللہ تبارک و تعالی کے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ جب آدمی یہاں آنے کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر احرام کا باندھنا لازم ہے احرام کے بغیر کسی بھی مرد یا عورت کے لیے حدود حرم میں داخل ہونا ہی منع ہے چنانچہ جب ہم افاد پر پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے احرام باندھتے ہیں مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے دو چادریں باندھ لو جس طریقے پر میت کا کفن ہوتا ہے اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے کا احرام ہوتا ہے عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے کیونکہ شریعت ہر حالت میں ان کے لیے پردے میں رہنے کا اعلان کرتی ہے اگر یہ پردے کا اہتمام نہ ہوتا تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہوتا جو مردوں کے لیے مگر چونکہ فیصلے کپڑوں میں عورت کا پردے میں رہنا مشکل ہے اس لیے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا گیا بس ایک چیز ان پر لازم کر دی گئی کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگے بکیا لباس وہی ہے جو عام دنوں میں پہنا جاتا ہے لیکن چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے بے محابہ آ جائیں ان سے اپنے کو چھپانا یہ بہرحال ضروری ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ میں کوئی پٹھا وغیرہ رکھتے تھے اور جب غیر مردوں کے پاس سے گزر ہوتا تو ہم ایسے آڑ کر لیتے تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں بھی اپنے آپ کو غیروں سے چھپانا لازم ہے اور مرد ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ غیر عورت پر بالقصد نظر نہ ڈالیں یہ بھی امتحان کا موقع ہے آزمائش ہے عورتوں سے کہا گیا تمہارے چہرے پہ کپڑا نہ لگے اور مردوں سے کہا گیا فلا واپس تم نظر جما کر کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے امتحان ہے جو چیز بالکل بند ہو اس کے بارے میں کہا جائے کہ نہ دیکھو تو کوئی آزمائش کی بات نہیں جو کھلی ہے اور پھر آدمی اللہ کے ڈر سے نظر جھکا لے یہ ہے امتحان کی بات سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدفے سے مینا واپس جا رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا داد بھائی فضل ابن عباس چھوٹے تھے نوجوان وہ آپ کی سواری پر سوار ہے راستے میں کچھ عورتیں پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے لگی تو یہ انہیں دیکھنے لگے پیغمبر علیہ السلام نے ان کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کے یوں گھما دیا پھر فرمایا دیکھو لا تدبر نظرة نظرتا فإن لك الأولى للثانية اجنبی عورت پر بے دھیانی میں پڑ جائے نظر وہ تو معاف ہے لیکن نظر پر نظر مت ڈالو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے جو آدمی غلط جگہ پر نظر ڈالنے سے اپنے کو بچا لے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے حدیث قدسی ہے جس بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے ناجائز جگہ نظر ڈالنے سے نظر جھکا لی تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس اور حلاوت پیدا کروں گا جسے وہ خود محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اللہ کا وعدہ بالکل برحق تو یہ سفر ٹریننگ کا سفر ہے تربیت کا سفر ہے مرد بھی یہ تربیت حاصل کرے ہماری ماں بہنیں بھی یہ تربیت حاصل کریں کہ نظر ہماری باقی در ہے نظر محفوظ رہے اس دور کا سب سے بڑا شیطانی ہتھیار اور سب سے بڑا فتنہ جس نے گھر گھر کے اندر شر پیدا کر دیا یہی بد نظری کا فتنہ ہے موبائلوں کے ذریعے فلموں کے ذریعے پکچروں کے ذریعے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور ایمان کی حلاوت سے چاشنی سے محروم ہو رہے ہیں یہ سفر ہمیں توجہ دلاتا ہے تم اللہ کے بندے ہو بندے بن کر کے تمہیں عبادت گزاری کرنی ہے شکر گزاری بجا لانی ہے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اعضا کی شکل میں ان کو اپنے خالق و مالک کی رضا میں لگانا ہے ناراضگی میں خرچ نہیں کرنا ہے تو جب آدمی احرام باندھتا ہے تو مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع عورت کے لیے چہرے پہ کپڑا لگانا منع خوشبو لگانا منع بال سنوارنا منا ناخون کاٹنا منا حلال میاں بیوی کا ساتھ ملنا منا جو بیوی حلال ہے جو شوہر حلال ہے احرام جب بن گیا تو اب یہ سب توجہ ہٹا لو اب رب کی طرف توجہ کرو بے حجابی کی باتیں کرنا مرد عورت میاں بیوی میں بھی منع ہے غیر کا تو دور رہا معاملہ میاں بیوی میں بھی منع ہے بنا رمس کسی طرح کی بے حجابی کی بات اس میں ہونی نہیں بس ایک ہی رٹ ہے اور ایک ہی آواز ہے وہ کیا ہے لبئی کوا لبئی لبئی گلا شری گل گلب ان الحمد والنعمت لك والملک اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں بس میں آ گیا اے اللہ آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے میں تو آ چکا آ گیا بس چل کے آپ نے بلایا ہے ہم آ گئے ہر طرح کی خوبیاں انعامات احسانات اقتدار اختیار حکومت سلطنت سلطنت و شوکت بس آپ ہی کو زیب دیتی ہے آپ ہی با اختیار ہیں آپ کے سامنے ہر شخص بے اختیار ہے عاجز ہے کوتا ہی کرنے والا ہے آپ ہی کی ذات وہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے قصور نہیں ہے یہ رٹ ہے یہ حج کا سب سے اہم ذکر ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کا سب سے اہم عمل کیا ہے سب سے اچھا حج کون سا ہے اور میں الحج السج سجو الحج السج حج کے معنی بلند آواز تلبیے سے آواز کو بلند کرنا یہ حج کا سب سے اہم ذکر ہے اور اسد قربانی کرنا دبا کے قربانی کرنا یہ حج کا اہم ترین عنصر ہے زبان پر تلبیہ ہو وقت پر قربانی ہو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے مرد بلند آواز سے پڑھیں عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں اس کے جو ضوابط ہیں احرام شروع ہونے کے بعد عمرہ کرنے والا طواف کے شروع ہونے تک تربیہ پڑتا ہے اور اب جب آپ احرام کل کو باندھیں گے تو کل شروع ہو جائے گا تلبیہ اور پہلی مرتبہ رمی کے پہلے کنکر مارنے تک جاری رہے گا تلبیہ ایسا نہیں آپ جب چاہیں پڑھ لیں اس کا وقت لمیٹڈ ہے ہاں جو حج افراد میں جنہوں نے بھی بات سے حج کا احرام باندھا وہ مسلسل تلبیہ پڑھیں گے دس تاریخ کی رنی تک اسی طرح جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا ساتھ میں احرام باندھا جس کو حج قرآن کہتے ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے رہیں گے ان کا تلبیہ چالو لیکن جنہوں نے عمرہ کر کے سر مٹا لیا بال کاٹ لیے احرام کی پابندی سے نکل گئے اب ان کے لیے تلبیہ نہیں جب دوبارہ احرام باندھیں گے تو تلبیہ ہے زور کو شوق کے ساتھ پڑھنا ہے جب بھی اس کا وقت ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ یا حج کرنے والا جب تلویہ پڑتا ہے اس کے دائیں طرف تک دنیا کے ختم تک جتنی مخلوقات ہیں شجر حجر پتھر سب اور بائیں طرف جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اس کے ساتھ تلبیہ میں آواز ملاتی کروڑ کروڑ وہاں ارب مخلوقات ہیں ہمارے دائیں بائیں دنیا کے آخر تک وہ سب تلبیہ میں ساتھ دیتے ہیں کسی ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے عمرے کے لیے اس نیت سے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو جیسے ماں کسی چھوٹے بچے کو بلائے اور بچہ للک کر اس کی طرف جاتا ہے ایسے ہی تلبیہ پڑھنے والا للک کر اپنے خالق و مالک کی طرف جا رہا ہے اور جب حج کا احرام باندھے تو یہ تصور ہو کہ ہمارے مالک نے اب ہمیں عرفات کے میدان میں بلایا ہے نوازنے کے لیے بلایا ہے بخشش کے لیے بلایا ہے مغفرت کے لیے بلایا ہے رحمتوں میں ڈھانپنے کے لیے بلایا ہے ہم اس کے بلانے پہ اب چلے جا رہے ہیں اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے جی لگا کے پڑھا جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ شروع سے لے کر دیکھیں اس سفر کے ہر ہر عمل میں اللہ سے تعلق کا اظہار ہے محبت کا اظہار ہے احترام اور حرمت کا اظہار ہے اور اس کے جو ارکان طے کیے گئے ہیں وہ بھی کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں کیا ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہو کہ بھائی ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو ایسے بہت سے مذہبوں میں یہاں ایسا نہیں یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو سکھلائی ہیں اور جس طرح پیغمبروں کے زمانے سے حج ہوتا چلا آیا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی طریقے پر ارکان و مناسب ادا کرنے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے دنیا جو پیدا ہوئی سب سے پہلے اس کا بلبلا اسی جگہ سے اٹھا جہاں بید اللہ شریف موجود سیدنا حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ سولہ تو بھی یہاں پر حج کے لیے تشریف لاتے تھے اور بھی علیہ وہ سلام بھی آتے ہیں طوفان نور نوٹ میں جب ساری دنیا میں سیلاب آ گیا تو یہ محفوظ کر دیا گیا تھا اور یہ اس طرح بنا ہوا نہیں تھا جیسے آج نظر آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں ایک چوکور سا احاطہ بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں یہی پہلا گھر دنیا میں اللہ کے لیے بنایا گیا انداز گھر لدی بھک کرتا پہلا گھر خدا کا جو بنا وہ مکے میں قرآن نے مکے کو پکا کہا ہے مبارک ہے ہدایت کا سبب اور ذریعہ طوفان نوٹ میں یہ دب گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل زبی اللہ علی نبینا نا والے ہی و تسلیم ان دونوں کو حکم دیا کہ تم گھر بناؤ ہمارا گھر بناؤ جی پتا تو ہے جی کہاں بنائے ارے بتائیں گے ہم تم ارادہ تو کرو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ کہ وہ جگہ بتاؤ بنیاد کھود کر کے جہاں ان دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس زمانے میں سیڑھیاں اور لفٹیں اور دیگر سیندیاں وغیرہ تو تھی نہیں تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک پتھر تھا اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے دیوار جیسے جیسے اوپر اٹھ جاتی وہ پتھر کے اوپر اٹھ جایا کرتا اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ وہاں حرم کے پاس ایک شیشے کے فول میں یہ گویا اللہ کی بڑی بنائی گفٹ بن گئی جیسے جیسے دیوار اٹھ رہی ہے ویسے ویسے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس کی کافی دنوں تک اس کی چھت بھی نہیں تھی چھت بھی بہت بعد میں بنی ہے بس دیواریں تھیں اور جو حتیم کا حصہ ہے یہ بھی اندر شامل تھا جو آج باہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو جب کسی مکے میں ایک سیلاب آیا دیواریں کمزور پڑ گئی تو مکے کے لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ بھائی اس میں بالکل سچا حلال کا پیسہ لگے گا سود کا نہیں حسب کا نہیں چھینا ہوا نہیں جھٹکا ہوا نہیں چلتا اکٹھا ہوا مگر وہ چند اتنا نہیں تھا کہ سارا تعمیر ہو سکے اب کیا کریں اور تو چند ہوتا نہیں کیا ایسا کرو یہ چھ چھ ہاتھ اس طرف سے نکال دو باہر کر دو دیوار ادھر کر دو تو اس چندے میں کام بن جائے گا پھر دیکھا جائے گا بعد میں چناتے وہ حتیم کی طرف چھ چھ ہاتھ کا جو راستہ ہے آنے جانے کا یہ اصل بیت اللہ میں شامل ہے اور وہ انہوں نے باہر کر دیا اور وہاں دیوار کھڑی کر دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے آپ کو اللہ شریف کا یہ پہلے نیچے تھا اور ایک ادھر دروازہ تھا ایک روم رکن یوانی کی طرف تھا کہ لوگ ادھر سے جاتے ادھر سے نکلتے کسی کو اس میں عبادت کرنی ہوتی ادھر سے گیا ادھر سے نکلا ایس کے لوگوں نے کیا حرکت کی یہ ادھر والا دروازہ تو بند کر دیا پیچھے کا اور جہاں اس وقت دروازہ ہے یہ اتنا اوپر کر کے بنایا کہ جسے یہ لوگ داخل کرانا چاہے وہی جائے گا اندر خود نہیں جا سکتا سیڑھی لگا کے جانا پڑے تاکہ قریش کی چودراہٹ برقرار رہے ہم جسے چاہیں گے وہ بیت اللہ میں جائے گا ہر ایک نہیں جا سکتا ایسا بنا عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے ویسے ہی بنا دوں بیت اللہ شریف کو جیسے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا حتیم اندر تعمیر کر لوں اور اس کے دروازے دونوں آر پار نیچے کر دوں لیکن مجھے خطرہ ہے ابھی جب بھی لوگ اسلام لائے ہیں کوئی فتنا نہ کھڑا ہو جائے اس لیے یہ کچھ چھوڑتا نہیں میں اسے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی پورا خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالی عنہم اس طرف توجہ نہیں ہوئی تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ان کی مکے میں حکومت پائے ہوئی ان کو اپنے خالہ جان کی طرف سے یہ حدیث پہنچی تھی کہ حضور یوں فرماتے تھے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر ایسے ہی کر دی حتیم اندر لے لیا دروازہ نیچے کر دیا ادھر سے بھی کھول دیا جب تک ان کی حکومت رہی ہے رہا اتفاق یہ کہ حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان بادشاہ کے کہنے پر مکہ معذمہ پر چڑھائی کی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس نے عبد الملک کو لکھا کہ جی یہاں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے بیت اللہ شریف ایسے نہیں ایسے بن گیا کیا کروں تو عبد الملک مروان نے لکھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا میں یہ نام روشن رہے کہ یہ عبداللہ اللہ زبیر کا بنایا ہوا ہے تم تو ویسے ہی بنا دو جیسے برائے نے بنا رکھا اور وہ حتیب پھر باہر ہو گیا اور دروازہ پھر اوپر ادھر بند بعد میں عبد الملک کو پتا چلا کہ بھائی اس بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے اور حضور کی خواہش ہے اب افسوس ہوا کہ یہ تو برا ہوا ہم نے تعصب میں اور سن بندی میں یہ کروا دیا تو بعد کے بلاپا نے چاہا کہ ہم پھر ویسے ہی کر دیں فتوا لینے پہنچ گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس انہوں نے کہا خدا کے لیے بس رحم کرو فیض اللہ شریف کو اپنی حکومتوں کا کھلونا مت بناؤ یہ بادشاہ آیا تو یوں کرتے یہ بادشاہ آیا تو یوں کرے جو بن گیا بن گیا ختم اب قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سمجھ لیجیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اگر یہ حکیم کا حصہ اندر ہوتا تو ہم شما کو بیت اللہ کے زمین پہ سجدہ کرنے کی توفیق کہاں سے ملتی وہاں کون داخل ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں میں چند لوگ جا پاتے ہیں اللہ نے حکمت کے طور پر یہ حصہ باہر کر دیا کہ ہم غریبوں کو بھی اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی گنہ گار پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا ہو جاتے کسی کو موقع ملے تو حدیم میں جا کے نماز پڑھے اور خاص کر جو اگلا حصہ ہے حدیم کے دو حصے ہیں ایک تو گولائی میں ہے یہ گولائی کا حصہ حدیم نہیں ہے یہ مقام حجر کہلاتا ہے اس میں خبریں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت حاجرہ کی اور دیگر اور اگلا جو جہاں راستہ کھلا ہوا ہے یہ اصل حصہ ہے عظیم کا جو بیت اللہ شریف کا جز ہے اس میں نماز پڑھنے کا اہتمام دعائیں کرنے کا اہتمام ہو یہیں پر میزاب رحمت اگر بارش ہوتی ہے تو پانی اسی جگہ کے اوپر آ کے گرتا ہے میزا میرا تو اللہ تعالی نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کی جہاں تک بھی قدر کریں کم ہے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز کا ثواب ایک ہزار گنا ہے سوائے مسجد حرام کے جس میں نماز کا ثواب ایک لاکھ گنا زیادہ ہے ایک لاکھ گنا اور بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ صرف مسجد حرام تک محدود نہیں ہے پورے حدود حرام تک کی نیکیوں کا ثواب ایک لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے اور صرف نماز تک محدود نہیں ہے سب کا خیرات کریں ذکر اذکار کریں دیگر عبادات کریں انشاءاللہ ان کا بھی عجر و ثواب پڑے تو ان مواقع کو ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اس کے جو ارکان و مناسب ہیں یہ ایسا نہیں ہے چند لوگوں نے بیٹھ کر کے طے کر دیا ہو پیغمبروں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ سولاد السلام نے جس طریقے پر حج کیا یہ جو حرم کی حدود ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے متعین کیے ہے وہاں پتھر لگے ہوئے کہاں سے کہاں تک حرم ہے کہاں سے کہاں تک حدود عرفات ہیں کہاں سے کہاں تک حدود مزدلفہ ہیں کہاں سے کہاں تک حدود منا ہے سب طے شدہ ہے کسی پارلیمنٹ نے طے نہیں کیے کسی مجلس نے طے نہیں کیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہیں پیغمبروں نے اس کی رہنمائی فرمائی اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے سردار فاطم النبیین رحمت للعالمین پیارے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا خزو انی منا سکھ کو بینی مقبوض مجھ سے حج کے ارکان و مناسب سیکھ لو کیونکہ میں زیادہ دن دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں سیکھ لو سارے عرب میں شور ہو گیا حضور اس سال تشریف لے جانے والے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھے سب سواریاں تیار کر کر کے اور حضور کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے کچھ لوگ راستے میں شامل ہوئے کچھ لوگ سیدھے مت کے آ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو خلیفہ میں جب احرام باندھ کر حضور چلے فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف نظر ڈالی تا حد نظر آدمی سے بائیں طرف نظر ڈالی پیچھے نظر ڈالی آگے نظر ڈالی بس ایک سیلاب تھا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے علیہ السلام کے ساتھ حج کیا اور ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہے سواب کیسے کیا صحیح کیسے فرمائی مینا کیسے آپ کے لے گئے مینا میں جا کر کے کیا کیا عرفات کا وقت کیسے گزارا مسلفے میں آپ کیسے رہے واپس مینا میں آ کر کے آپ نے کیا کیا ایک ایک چیز محفوظ ہے کسی کی بنائی بھی نہیں ایک ایک چیز صحابہ نے جس طریقے پر حضور کو دیکھا امت تک وہ امانت وہ معلومات منتقل فرمائی ایک ایک چیز محفوظ شروع میں کیا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ تین مہینوں میں شوال زی پادا دل لینجا اس میں عمرہ کرنا آرام ہے بس جسے کرنا ہے حج کرو اور یوں کہتے تھے کہ عمرہ تو سفر کے مہینے میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے عمرہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تصور تھا چنانچہ جب حج کا احرام لوگوں نے باندھا تو سب سب نے حج کا باندھ لیا سیدھا جب آپ مکہ اور زبردست تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ بھائی سن لو جو آدمی اپنے ساتھ جانور قربان کرنے کے لیے نہیں لایا وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور جو قربانی کا جانور لایا ہے وہ حلال نہ ہو اس کا احرام جاری رہے حضور اپنے ساتھ جانور لائے آپ نے سو قربان کیے اونٹ سو اونٹ قربان کیے ترسٹھ اپنے ہاتھ سے اور بقیہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے سو اونٹ کی قربانی دیا آپ اپنے ساتھ بھی کوئی اونٹ لائے تو آپ نے تو احرام نہیں کھولا جو اپنے ساتھ قربانی نہیں کرنے کے جانور نہیں لائے تھے حضور نے کہا عمرہ کر کے اب تم حلال ہو جاؤ لوگوں کے تصور میں یہ بات تھی کہ وہ عمرہ تو جائز نہیں حضور نے فرمایا اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا تو میں بھی حلال ہو جاتا لیکن ہو جاؤ حلال اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تو تم نے اپنی طرف سے فرض کر رکھا ہے کہ جناب تین مہینے میں عمرہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے عمرہ ہو سکتا ہے عمرہ حج کے ساتھ کرنے میں حرج نہیں ہے امت کے لیے بڑی سہولت کہ آؤ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ حج کا وقت آ جائے دوبارہ حرام مان لو کتنی بڑی اس کے اندر سہولت ہے اسی لیے اس طرح کے حج کو تمتو کہا جاتا ہے تمتو کے معنی عربی میں فائدہ اٹھانے کہ بیچ میں آپ کو سہولت ملی اور دوسرا افراد ہے اس میں عمرہ نہیں ہے پیوان ہے اس میں عمرہ ہے مگر بیچ میں حلت نہیں ہے ذرا مشقت اس میں زیادہ ہے اسی لیے اس کا ساتھ بھی زیادہ ہے لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں پیوان کے مسائل بھی بڑے ٹیڑے ہمارا ایک ساتھی تھا وہ حج سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے آ گیا یہاں کشمیر کا تھا وہ بڑا نوجوان عبادت گزار عبادت کا شوقین ہم آئے حج کے قریب اس سے ملاقات ہوئی دیکھا احرام نے میں نے کہا بھائی تم تو بہت دن پہلے آ گئے احرام کے میں نے رام کا احرام باندھ رکھا ہے تو بھائی بات بہت اچھی بات سبحان اللہ احرام کا احرام کہنے لگا اور چھ عمرے اور کر لیے میں نے کہا بھائی اور چھ عمرے کہ ہاں میں نے سوچا ابھی تو پندرہ دن ہے کیا کروں گا مسجد عائشہ گیا احرام باندھ کے اہمیت کر کے آیا پھر عمرہ کر لیا پھر گیا پھر عمرہ چھ اور کر لیا میں نے کہا چھ دم ادا کروں جب تم کہہ رہے ہو عمرے کر لیے یہ تم نے غلط کیا ایک احرام پہ دوسرا احرام نہیں بن سکتا چھ دم دینے پڑ گئے تمہیں کیونکہ تمہیں مسئلہ صحیح معلوم نہیں تو تم تو بڑا خوش ہو رہے ہو کہ عمرے کو عمرے کر لیے عمرے میں عمرے کر لیے میں عمرے کا بھی طریقہ ہے نہیں یعنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہے عمر کر لو جو طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ بھائی جس کو جس نے قربانی کا جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے صاحب نے اپنا عمرہ کر کے حلال ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ وہ یمن گئے ہوئے تھے وہ یمن سے سیدھے آئے مکہ موزمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابا جان کے ساتھ مدینے سے تشریف لائی ان کے ساتھ قربانی کا جانور تو تھا نہیں تو وہ اپنا عمرہ کر کے حلال ہو گئی اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے احرام مان کے تو دیکھا کہ یہ بنی سمری بیٹی ہیں کئی عورتیں جو ہے بنی سمری رہیں گی نہیں رہیں گی تو کیسے رہیں حضرت علی نے فرمایا یہ کیا تم نے کر رکھا ہے تمہارا تو احرام ہے اب تم ایسے بنی بیٹی ہو ناراض ہونے لگے فرمایا کہ ابا جان سے تو پوچھ لو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا حضور ہی نے اعلان کیا تھا اب جب جا کے پوچھا حضور نے کہا نہیں بیٹی نے سچ صحیح کیا ان کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا ان کا احرام کھل گیا اور تم بتاؤ تم نے کیا احرام باندھا کہ جی مجھے تو کچھ پتا تھا نہیں کیا باندھو میں نے تو یوں احرام باندھ لیا کہ حضور نے جیسا باندھا ہو ویسا ہی میرا ہے کہا تو ٹھیک ہے پھر تمہارا احرام نہیں کھلے گا جب میرا کھلے گا جب تمہارا کھلے گا کیونکہ نے احرام کا احرام باندھا ہے تو الگ امت کے لیے سہولت سمستوں کی شکل میں اور آج کل کے اعتبار سے تو بڑی سہولت اس میں امرا کر کے آدمی حلال ہوتا ہے اور پھر آٹھ تاریخ جب آئے گی تو اب آپ احرام باندھیں اس کے لیے کوئی ثواب لازم نہیں کوئی صحیح لازم نہیں حرم شریف جانا بھی لازم نہیں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے وہیں آپ غسل وسل کر کے حرام حج کا مان لیجیے اور احرام کا مطلب کیا نیت کر لیجیے کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں اور تلویہ پڑھ لیجیے بس احرام شروع یہیں سے آپ میرا چلے جائیں مینا میں پانچ نمازیں پڑھنا مصنون ہے آٹھ تاریخ کی ضہر اثر مغرب عشاء اور نو تاریخ کی فجر یہ مصنون ہے اور آج کل چونکہ مجمع زیادہ ہونے لگا نظام قابو میں رکھنا مشکل ہے اس لیے اب سات تاریخ کی رات ہی میں یہاں سے لوگ چل پڑے ہیں یعنی کل عشاء کے پاس اس لیے کہ اگر فجر کے بعد چلنا شروع کریں تو سب کا پہنچنا اپنے خیموں تک مشکل ہے تو رات ہی سے آپ حضرات کو بھی یہی بتلایا جائے ایسے ہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ نو تاریخ کو فجر پڑتے ہی عرفات جایا کرتے تھے سب کا یہی معمول تھا لیکن اب نظام کو قابو میں رکھنے کے لیے آٹھ تاریخ کی عشاء کے بعد ہی سے روانگی شروع ہو جاتی ہے اور رات اکثر کا اکثر حصہ مینا کے بجائے عرفات میں گزارنا پڑتا ہے جو آدمی یہ طے ہی کر لے کہ میں ہر پریشانی جھیلوں گا اور مجھے تو اسی طریقے پر حج کرنا ہے جیسا حضور سے ثابت ہے وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا سمجھے لیکن جس آدمی کو یہ ہو میرے ساتھ خواتین ہیں بوڑھے ہیں اپنی جگہ پہ نہ پہنچے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی بغیر سواری کے گئے تو تھک جائیں گے پریشانی تو ان مستحبات کی رعایت نہیں رکھی جائے گی بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے جب آپ کا قافلہ چلے آپ ساتھ چلے جائیں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں کیا ہم کمزور بنتے ہیں ان کوہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عرفات کے میدان میں رات ہی میں پہنچ جائیں گے آرام کر لیں اب تو ماشاءاللہ بہت سہولت وہاں بھی ہو گئی ہم لوگ جب یہاں ست ستاسی میں آئے تھے اس وقت عرفات کا میدان اور آج کل کا تو بالکل ہی بدل گیا وہاں ریت ہی رہتا اور مجھے یاد ہے کہ عرفات کے میدان میں نوی تاریخ کو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں دور کے وقت اس سنجے کے لیے خیمے سے چلی تو وہ ریت ایسا دھک رہے تھے اس میں پیر کے چپل ان کے چپکے چلے جا رہے تھے اترے چلے جا رہے تھے اور اس ریت میں چلنے کی وجہ سے ان کے پیروں پہ آگلے پڑ گئے ایسی گرمی شدید کوئی سائے کا انتظام نہیں کچھ نہیں پکے پکے پہلو خلا نہیں سب تصور ہی نہیں تھا ٹاٹ کے پردے بنائے جاتے تھے پانی اون کا تھا ایک ایک پتلا پانی مشکل سے ملتا تھا آج تو ماشاء اللہ کے بیت الخلا ہے راستے بھی پکے ہو گئے جگہ جگہ کولر بھی رکھ دیے گئے ٹھنڈے پانی کے انتظام ہو گئے وہ تصور ہی نہیں ہے پہلے زمانے کے معاملے رات آپ وہاں گزاریں صبح کو آپ کے پاس وقت ہے پجنٹ سے لے کر کے دوہر تک آرام کریں کھائے پیے کچھ بھی جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں آپ پہلے پوری کریں جیسے ہی زوال ہو جائے گا عرفے کے وقوف کا اصل وقت شروع ہو جائے گا جو پورے حج کا خلاصہ ہے پیغمبر علیہ نے فرمایا الحج جو عرفہ حج تو عرف ہی کا ہے نام ہی عرفے کے حقوق کا حج ہے اور دوسرا فرض کیا ہے طواف زیارت یہ تو دونوں کرنے ہی کرنے ہیں اس کے بغیر تو حج مکمل ہو ہی نہیں سکتا اور طواف زیارت تو لیٹ بھی ہو سکتا ہے عرب کا تو دن بھی فکس ہے جگہ بھی فکس ہے وہ چھٹ گیا تو پھر حج چھٹ ہی جائے گا اگر آرفے کا حکوم نہیں ملا اور احرام باندھ کے آیا ہے عمرہ کر کے حلال ہوگا حج چھٹ جائے گا حج کھوٹ ہو جائے گا پھر کرنا پڑے گا بات تو زوال سے پہلے پہلے آپ اپنی سب ضروریات سے فارغ ہوں زوال کے فوراً بعد آپ کے خیمے میں زہر کی اذان ہوگی نماز باجماعت زہر کی ادا کی جائے گی اس کے بعد آپ دعا میں ذکر میں مشغول ہو جائے اصل تک آپ نفر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مکرو وقت نہیں موقع ہو تو تصویر پڑھ لبے کی کثرت رکھیں اور چوتھے کلمے کی کثرت رکھیں لا الہ الا لا وقت شری کلا رلک ہو رہل ہنگ یوگی وی امید گوالا کل شہری یہ روپے کی سب سے اہم دعا ہے اپنے لیے مانگے بچوں کے لیے مانگے بڑوں کے لیے مانگے امت کے لیے مانگے عالم کے لیے مانگے آج مانگنے میں کمی نہیں جو آج مانگنے میں کمی کرے گا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے آج دینے والے کی طرف سے اعلان ہے اس سے جو کچھ مانگو گے میں عطا کروں گا کوئی نا امید نہ ہو کوئی محروم نہ رہے مانگنے والوں میں کمی ہو سکتی ہے آج دینے والے میں کمی نہیں مانگنے والوں میں کمی ہو سکتی ہے مانگو پھر اثر کی نماز ہوگی اپنے وقت پر جو بھی طے کیا جائے اور گھوڑوں کے بعد یہاں سے ہمیں مزدلفہ چلنا ہے آپ کے ذمہ دار بتلائیں گے غروب سے پہلے ہو سکتا ہے بس میں بیٹھنا پڑے تو بس میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عرفے سے چل پڑے وہ تسلسل دعاؤں کا ازدار کا بس میں بیٹھتے ہوئے بھی جاری رہنا چاہیے بھیا ابھی آپ وقوفی کی حالت میں ہیں حقوق کا مطلب صرف کھڑا ہونا نہیں ہے بیٹھے ہوئے بھی ہے تو بھی حقوق میں جب غروب ہو جائے گا تو وہاں سے مزل پہ چلے لیکن مغرب نہیں پڑھنی آج اللہ تعالیٰ نے ٹائم بدل دیا مغرب جب ہی پڑھنی ہے جب ہم مزدلفے میں پہنچ جائیں اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے مغرب کے وقت میں مزدلفے میں بھی مغرب نہیں پڑھنی اگر آج پہلے چلے گئے اور ابھی وقت نہیں ہے تو آپ انتظار کریں گے عشاء کا وقت ہو جائے گا جب آپ کو پہلے مغرب پڑھنی ہے پھر عشاء پڑھنی پہلے مغرب اس کے بعد عشاء میں نے جان بوجھ کر میدان عرفات میں زہر اثر کا جمع ہونے والا مسئلہ نہیں بیان کیا کیوں اس لیے کہ وہ خیموں میں نہیں ہوتا مسجد نمیرا میں جانا پڑے گا اور مسجد نمیرا میں جانا آنا ایک مشکل مسئلہ ہے جا کر اپنے خیمے میں واپس آ جائے آدمی وہاں مشکل ہے وہاں ٹھہرا رہے تو مشکل ہے آدمی کے ساتھ تقاضے لگے رہتے ہیں اب آپ کو تقاضے شروع ہو گیا تو کیا آپ دعا کریں گے کیا آپ ذکر کریں گے خوشو و خزو عبادت اور دعا کے لیے لازم ہے اس کے لیے جب سوئی چاہیے اطمینان قلبی چاہیے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے امام جو مسجد نمیرا میں حکومت کی طرف سے مقرر ہے وہ نماز پڑھاتا ہے زہر اثر کی ایک ساتھ جوہری کے وقت میں لیکن ہمیں وہاں نہیں رہنا ہمارا دور ہے وہاں سے جس جگہ پر ہمارا قیام ہمیں دور اپنے وقت میں اثر اپنے وقت لیکن مستلفے کا جو معاملہ ہے اس میں ہر آدمی کے لیے ہر حاجی کے لیے جس نے احرام باندھ رکھا ہے مغرب کی نماز مستلفے میں عشاء کے وقت میں جا کے پڑھنی اس کے بعد رات وہاں گزارے اللہ جو بھی موقع دے اس میں بھی عبادت کرے جہاں بھی ٹھہرنا ہو جائے میدان میں ہو جائے یا کوئی خیمے میں ہم پہنچ جائیں حدود مزدلفہ میں رات گزارے جب دس تاریخ کی صبح ہو جائے گی تو اب حقوق مستلفے کا جو واجب وقت ہے وہ شروع ہوگا اول وقت فجید کی نماز پڑھیں پھر جتنی دیر ہو سہولت سے کھڑے ہو کر کے دعا کریں اسکار کریں اور اس کے بعد آپ کمکریاں چن لے وہاں سے پہلے دن سات دوسرے دن اکیس تیسرے دن اکیس کل انچاس کنکریاں آپ کے کام آئیں گی چوتھے دن کوئی ٹھہرنا چاہے اور اکیس لے لیکن تین دن کے لیے کتنی ہے انچاس کچھ دو چار سائز لے لو خطرہ ہو کہ یہ جہاں سے لی ہے وہ ناپاک جگہ ہوگی اسے دھو لو دھو کر کے کسی بوتل وغیرہ میں رکھو اور وہاں سے چلے آج کی تاریخ میں یعنی دس کی تاریخ میں ہمیں کئی کام انجام دینے سب سے مصروف دن جو ہے حج کا یہی دن ہے اسی لیے اس کو یوم الحج اکبر کہا جاتا ہے پہلا کام کنکری مارنی ہے آخری شیطان کو دوسرا کام قربانی کرنا ہے تیسرا کام سر منڈانا ہے چوتھا کام طواف زیارت ہے مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دن کریں بلکہ دس گیارہ بارہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کبھی بھی پہ زیادت ہو سکتا ہے اس میں ترتیب بھی نہیں ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی احرام کھول کر اطمینان سے نہا دھو کے تب تواب زیارت کے لیے جائے معلم جیسی ترتیب بتلائیں گے آپ اس کے مطابق جائیے اس میں میں تفصیل میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ آج کل نظام ہر معلم کے لیے الگ الگ دے دیا گیا ہے تاکہ ایک دم سے بھیڑ اکٹھی نہ ہو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی تم اتنے بجے سے پہلے مت بھیجنا اپنا گروپ ساتھ لے کر کے چلنا وغیرہ خلاصہ یہ ہے کہ دس تاریخ کو پہلا کام ہے رنی دوسرا کام ہے قربانی تیسرا کام ہے الگ پوری کوشش کی جائے کہ یہ کسی ترتیب سے ہو اس میں آگے پیچھے نہ ہو اور پھر گیارہ تاریخ کو رمی جو ہوگی وہ تینوں شیطانوں کی ہوگی اور وہ سوال کے بعد ہوگی اور بارہ تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی ہے اور زوال کے بعد سے پہلے دن کی رمی کا وقت چوبیس گھنٹے ہے صبح صادق سے اگلے دن صبح صادق دوسرے اور تیسرے دن کا وقت زوال کے بعد سے اگلے دن صبح صادق کریں اس طریقے پر ہم بارہ تاریخ کو روی کر کے واپس اپنے قیام گاہ پر آئیں گے اور پھر جب تک بھی یہاں قیام رہے تیرہ تاریخ کے بعد سے آپ اگر چاہیں تو مقام ہل پر جا کر اس میں تنعیم بھی ہے مسجد عائشہ بھی ہے جہرانہ بھی ہے اور جدہ بھی ہے اور بھی کئی ہل کی جگہ پر جا کر احرام باندھ کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن عمرے سے زیادہ افضل یہ ہے کثرت سے طواف کریں یہ تمام وہ عبادت ہے جو سوائے یہاں کے کہیں اور آپ انجام نہیں دے سکتے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں سطفہ خیرات کر سکتے ہیں لیکن تواف ایک ہی جگہ مسجد حرام ہی میں ہوگا اور کہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ تواف کریں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس میں سے ساٹھ رحمتیں خالی طواف والوں کے لیے مخصوص ہیں چالیس نمازیوں کے لیے بیس ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ کو خالی دیکھتا رہے کچھ نہ کرے اس کو بھی بیس تو ملیں ملے اور جب واپسی کا وقت آئے تو طواف ودا کر لیں اور اس میں خواتین کے لیے کئی سہولیات ہیں وہاں پہ زیارت وقت پہ نہ ہو سکے بعد میں کر لیں کوئی ان پر دم نہیں واپسی کے وقت موقع نہ رہے اور طواف ودا نہ کر سکیں تو وہ بھی معاف ہے اور دیگر جو مسائل ہیں وہ اپنے معتبر علماء سے پوچھتے رہے آج کل یہ مسجدیں جو ہیں نا آس پاس اس میں لوگ اردو میں بیانات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ جاتے ہیں تو ان کی باتوں پر آپ اعتماد نہ کریں مسئلے مسائل کے سلسلے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے موقف اور ان باتوں کے خلاف ہوں جو ہمارے علماء نے آپ سے بیان کی آپ اپنے علماء سے اطمینان کے ساتھ رجوع کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے اور امت کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی کریں ہم سب کے لیے کریں اللہ تعالیٰ اس سفر کو بے حد قبول فرمائے کو معاف فرمائے اور کسی صاحب کو کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہم لوگ یہاں موجود ہیں حاضر ہیں کوئی بات پیش آ جائے تو رجوع کر لیں یہ الغفار صاحب ہیں ذوالفقار صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں ان سے رابطہ کر لیں اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے حج و مقبول عطا فرمائے رب